ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من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 يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وآله وبارك پر بلا سمترم ہضرا گزشتہ درس میں ہم نے وضو اور غسل کے مسائل بیان کی عرض کیا تھا کہ غسل میں تین فرض اور وضو میں چار فرض غسل میں اچھی طریقے سے کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ کوئی ذرا برابر جگہ بھی سوکھی نہ رہے اور وضو میں چہرے کا دھونا ہاتھ کا دھونا چہرے کا دھونا سر کا مسا پیروں کا ہونا یہ چار پر اور اس کی جو باریکیاں ہیں کہ جن کا خیال غسل یا وضو میں نہ رکھا جائے تو غسل اور وضو نافذ ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ بد احتیاطی میں غسل ہوتا ہی نہیں نہ وضو ہوتا ان پر ہم نے گفتگو کی اور یہ بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ نماز کی پہلی شرط یعنی طہارت اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وضو اور غسل کے بعد ایک مسئلہ جو بڑا اہم اور ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی رحمت اور نعمت وہ یہ ہے کہ پانی اگر نہ ملے تو غسل کا کیا ہوگا پانی اگر نہ ملے تو وضو کا کیا ہوگا کہ نماز چھوڑ دی جائے یا آدمی ناپاک رہے گا کیسے پاکی حاصل کرے شریعت متحران نبی پاک صاحب نولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے پچھلی امتوں کو جو کچھ نعمتیں دی رب کریم نے ہمیں اس کے سوا دی اور ایک نعمت وہ دی جو پچھلی امتوں میں کسی کو عطا نہیں اور وہ ہے کہ پانی اگر نہ ملے تو تیمم کیا جائے اور تیمم مٹی سے کیا جاتا اسلام اس کی ابتدا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہم اس میں چونکہ مسائل زیادہ بیان کرنے ہیں صرف تین حدیثوں پر اکتفا کرتے ہیں تیمم ہمیں کیسے ملا کس طرح تیمم کا حکم آیا بخاری شریف میں خود حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے واقع بیان کیا صحابہ کرام علی مریدوان حضور علیہ السلام و سلام جن میں ام المومنین حضرت عاشا صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی تھی ایک سفر میں سفر میں کچھ وقت ایک وادی میں آرام کرنے کے بعد گزارنے کے بعد اب دوبارہ سفر کا جب ارادہ کیا تو خدا کا کرنا دیکھیے کہ جب سب لوگوں نے اپنے کجاوے اپنے اثاثے جب اٹھائے سارا سامان تیار قافلے کا مگر حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک ہار ان کے گلے میں سے ٹوٹ کر کہیں گر گیا لوگ اسے تلاش کرنے لگے خدا کی حکمت تلاش کافی تلاش کرنے کے بعد وہ ہار نہیں ملا ڈھونڈتے رہے اچانک نماز کا وقت قریب آ گیا جہاں یہ قابلہ تھا وہاں پانی نہیں تھا نہ کوئی چشمہ نہ کوئی کنواں اور جو لوگوں کے پاس زیادہ تھا سامان سفر وہ پانی بھی ختم ہو گیا اب صحابہ کو یہ گمان ہوا اگر تھوڑی دیر اور ہو گئی پانی نہ ملا تو ہم سب کی نماز ہی فوت ہو جائے گی نمازی چلی جائے صحابہ کرام علی مریدوان میں سے بعض حضرات حضرت صدیق اکبر کے پاس آئے آنے کے بعد ام المومنی اور حضرت آشا صدیقہ کے چونکہ والد گرامی حضرت صدیق اکبر ان سے شکایت کہاں یہ دیکھا آپ کی صاحبزادی کہ ان کی لاپرواہی کی وجہ سے عدم توجہ کی وجہ سے کتنا بوال کھڑا ہو گیا کسی کے پاس پانی نہیں نہ یہ چشمہ ہے نہ کنواں ہے نمازوں کا کیا بنے گا نماز کا وقت آ ہے حضرت صدی اکبر کو بھی یہ بات بری لگی کہ باقی ان کی صاحب زادی کے غفلت سے ایسا ہوا ہے وہ اپنی بیٹی کے پاس گئے تو حضرت آشیا صدی رضی اللہ عنہ سانوی اقدس پر حضور علیہ السلام کا سر تھا حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں تو صدیقہ کہتی ہیں کہ ایسے میرے ابا نے میری کمر نے جس طریقے سے توچنے دی اور مجھ سے کہا کہ تمہاری حوصلت کی وجہ سے کتنے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے اگر پانی نہ ملا نماز کا کیا ہوگا کہنے لگی کہ جب میرے والد مجھ پر سربنیش کر رہے تھے اور مجھے اس طریقے سے مار رہے میں نے اپنے آپ کو بدن کو ساکت کر دیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ میرا بدن ہلے تو حضور کی نیند میں کوئی خلل پڑ جائے حضور آرام فرما تو اپنے میں نے بدن کو ساکت کیا اور میرے والد نے جو کچھ انہوں نے مناسب سمجھا مجھے کہا اور اس طرح مجھے اس کی اور اس کے بعد آ گئے اب کیا ہوا بجائے اس کے کہ لوگوں کا وقت جائے اور نماز ضائع ہو جائیں اچانک اللہ تبارک و دادا نے تیمم کی آیت نازل فرما دی کہ مسلمانوں اگر پانی کو نہ پاؤ بے وضو ہو بے غسل ہو تو جو پاکی تم پانی سے حاصل کرتے ہو وہ پاکی تم مٹی سے حاصل کر لو جب تیمم کی آیت نازل ہوئی صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی پچھلی شریعتوں میں تیمم تھا ہی نہیں اور جو پاکی پانی سے حاصل ہو مٹی سے حاصل ہو بظاہر یہ بات بڑی عجیب و غریب تو کچھ صحابہ حضرت صدیق اکبر کے پاس آئے اور اس کے حضرت اسید ابن حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے آئے پھر تیمم جب نازل ہوئی اور اس آیت کے نزول کا سبب حضرت آشا صدیقہ بنی ان کا ہار گھوم گیا انہوں نے صدیق اکبر سے کہا یا ابا بکر یہ آپ کی آن کی برکت ہے کہ جس سے ہمیں تیم مل گیا اور یہ بھی جملہ بخاری میں ہے کہ یہ ایک ہی برکت نہیں آپ کے آن کی یہ بے شمار آپ کی آل کی بال کی برکتیں جن میں سے ایک برکت یہ ہے کہ آج ہمیں تیمم جو ہے وہ مل گیا ہے اب جب تیمم کی آیت آ گئی کسی کی نماز فوق نہیں ہوئی اور سب نے تیمم کیا تو یقیناً حضور علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ تیمم ایسے کیا جائے یہ ابتدا کی اب آئیے مسلم شریف میں ایک حضرت حضیف حضرت حضیفہ سے یہ حضرت حضائفہ ابن یمان یہ غور کیجیے اللہ کا کرم حضرت حضیفہ ابن یمان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو تین باتوں سے بہت ہی ممتاز اور ممیز کیا یعنی دوسری امتوں پر فقیلت دی وہ تین باتیں کیا ہیں فرما تین باتیں یہ ہیں کہ جب ہم صف باندھ کر نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری سفوں کو فرشتوں کے صفوں کے برابر قرار دے دیا ایک فبیلت تو یہ ہے اور دوسری فبیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا اس کا کیا مطلب ہوا کہ ساری زمین کو مسجد بنا دیا پچھلی شریعتوں میں جب نماز وغیرہ یا ایسی مخصوص عبادت اگر کرنا تو سوائے عبادت گاہوں کے کہیں اور نہیں کر سکتے وہیں جانا پڑتا تھا عبادت کر اور ہماری شریعت میں جب بھی نماز کا وقت ہو جائے چاہے جنگل ہو سفر ہو حضر ہو کشتی میں ہو ہوائی جہاز میں ہو کہیں بھی آپ مسجد تلاش کریں گے سب جا کر عبادت کریں اس مانا پر پوری زمین کو مسجد کر دیا گیا کہ جہاں بھی نماز کا وقت ہو مسلح بچھائیں اور نماز پڑھیں ایک یہ فضیلت دی میری امت اور ایک فضیلت یہ دی کہ اللہ تعالیٰ نے جو دوسری امت کو نہیں دی وہ تیمم ہے کہ جو پاکی ہم پانی سے حاصل کرتے ہیں وہ پاکی ہم مٹی سے حاصل کرتے ہیں یہ تین باتوں سے اللہ نے میری امت کو تمام امتوں سے ممتاز کر دیا ہے دو حدیثیں ایک حدیث شریف ابو داو شریف کہ جب ہم تیمم کریں تو تیمم کرنے کے بعد جب نماز پڑھیں تو جب پانی مل جائے اس نماز کو ہم نہیں لوٹائیں دوبارہ نہیں پڑھیں بلکہ تیمم کی ہوئی نماز یہی کافی ہے اگر ہمیں پانی میسر بھی آیا اس پر حدیث ابو داؤ شریف دو صحابہ کسی سفر پر انہیں پانی میسر نہیں آیا ان دونوں نے جب پانی نہ ملا تو تیمم کر کے نماز پڑھ لی تیمم کر کے نماز پڑھنے کے بعد اپنی منزل مقصود پر پہنچے تو دونوں صحابہ میں اختلاف ہوا کہ جو نماز ہم نے تیمون سے پڑھی کیا وضو کر کے اس کو دوبارہ پڑھیں گے دونوں میں اختلاف ہوا تو ایک صحابی نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد جو نماز تیمون کر کے پڑھی تھی اس نماز کو لوٹایا دوبارہ پڑھا ایک صحابی نے جو تیمم کر کے نماز پڑھی جو دوسرے صاحب تھے انہوں نے نماز کا اعادہ نہیں کیا نہیں لوٹایا اسی پر اکتفا کیا جو تیمم کر کے نماز پڑھی لیکن چونکہ دونوں میں اختلاف ہوا یہ دونوں حضرات حضور علیہ السلام کی خدمت میں گئے اور حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ہم دونوں سفر میں تھے اور سفر میں ہم دونوں نے تیمم کیا تیمم کرنے کے بعد نماز ادا کی تو انہوں نے آن کر کے وضو کر کے نماز لوٹائی اور میں نے نماز نہیں لوٹائی اسی پر اتفاق کیا جو تیمم والی نماز تو جنہوں نے نماز لوٹائی دوبارہ پڑھی ان سے حضور نے فرمایا کہ تم نے دوہرا ثواب کمایا تمہیں دوہرا ثواب ملا اور ان سے جنہوں نے نماز نہیں لوٹائی ان سے فرمایا کہ تم نے سنت کو پا لیا یعنی تم نے جو کام کیا وہ بالکل سنت کے مطابق کیا یعنی سنت یہی ہے کہ اس کو لوٹایا نہیں جائے لیکن جب دوبارہ انہوں نے پڑھی تو ظاہر ہے کہ سوال دوبارہ کمایا انہوں نے لیکن ان سے فرمایا کہ تم سنت کو پا گئے تم نے سنت کے مطابق کیا اگر تینوں حدیثیں سامنے رکھے تو نتیجہ یہ نکلا کہ تیمم پچھلی امتوں میں نہیں تھا کس امت کو عطا ہوا اور تیمم کے ذریعے اس امت کو پوری امتوں سے یہ اعجاز بخشا ان سے ممیز اور ممتاز کر دیا تیسری بات یہ ثابت ہوئی کہ تیمم کے ذریعے جو نماز پڑھ لی جائے تو اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے اب آئیے تیمم کے شرائط کہاں تیمم کیا جائے تیمم میں تین فرض ہماری یہاں غسل اور وضو میں نیت نہ فرض ہے نہ شخص سنت ہے وضو اور غسل کوئی شخص بغیر نیت کے وضو کر لے وضو ہو جائے بغیر نیت کے غسل کر لے غسل ہو جائے اگر نیت کر کے غسل کرے نیت کر کے وضو کرے تو نیت کا ثواب اسے ملے گا لیکن وضو ہو جائے گا اور غسل بھی ہو جائے گا لیکن تیمم بغیر نیت کے نہیں ہوگا نیت کریں گے آپ تیمم کی اگر غسل کا تیمم کرنا ہے تو غسل کی نیت کیجیے وضو کا تیمم کرنا ہے تو وضو کی نیت کیجیے ایک فرض اس میں یہ دوسرا فرض یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو کھول کر انگوٹھی وغیرہ نکال نکالیں اس طریقے سے مٹی پہ ماریں بے عینی یا تو مٹی ہو یا زمین اس پر ایسے ہاتھوں کو ماریں اگر ہاتھوں میں مٹی لگے تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ مٹی منہ پہ مل لی جائے بلکہ مٹی میں ایسے ہاتھ اچھی طریقے سے مار کر اور یہ دونوں ہتھیلیوں کو اس طریقے سے مارے تاکہ جو مٹی ہاتھ میں لگی ہے وہ چھٹک جائے پھر اس کے بعد اپنے چہرے پر پورے چہرے پر ہاتھ دے پھر اس کے بعد دوبارہ مٹی پر ہاتھ مارے اور دوبارہ مٹی پہ ہاتھ مارنے کے بعد بایاں ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ پر پھیرے اور اسی طریقے سے دہنا ہاتھ اپنے الٹے ہاتھ پر پھیرے یہ تیمم غسل کے تیمم میں وضو کے تیمم میں نیت کے علاوہ کوئی فرق نہیں تیم کہاں کیا جائے اور تیمم کا صحیح طریقہ اس کو ہم عرض کرتے ہیں پانی کتنے فاصلے پر نہ ملے تو تیمم کیا جائے یہ جو پرانا میل تھا جس کو ہم سترہ سو گز کا کہتے تھے یہ کلو میٹر اس میل کے حساب سے ایک میل جیسے ہم یہاں کھڑے ہمارے سامنے ایک میل تک پانی نہ ہو پیچھے ایک میل تک پانی نہ ہو دہنی جانب ایک میل تک پانی نہ ہو بائیں جانب ایک میل تک پانی نہ ہو اب ایسی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھی جائے گی چاہے وہ تیمم غسل کا ہو یا نماز کا ہو اب اس کا طریقہ کیا ہے جو حضرات وہاں ان سے پوچھ لیں راستہ چلنے والے بھائی آپ کو کوئی تجربہ ہے کہاں تک پانی نہیں وہ کیسا دور دراز تک یہاں پانی نہیں تو تیمم کر لیا جائے یا یہ خود راستوں کا ماہر جہاں یہ کھڑا ہے اس کا اپنا تجربہ یہ ہو کہ ارد گرد میں ایک ایک میل پر کہیں پانی نہیں تو بھی وہ تیمم کر لے خود اگر اس کو گمان ہو کہ ایک میل تک پانی نہیں تو تب بھی تیمم کر لے غسل کا ہو یا وضو کا ہو اب تیمم کا طریقہ کس طریقے پہلے نیت کی جائے اب اس کی احتیاط آپ میری طرف ملاحظہ گے تاکہ آپ دیکھیں کہ تیمم کیسے کیا جائے گڑی اتار دیں انگوٹھی اتار دیں اب اپنا ہاتھ آپ مٹی پہ مارے مارنے کے بعد میں اپنے ہاتھ کو مکمل پورے منہ پر اس کو ملے اچھی طریقے سے ملے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے یہ منہ کا تیمم ہو گیا اب دوبارہ ہاتھ آپ مٹی میں باندھیں اگر ہاتھ میں مٹی سن جائے تو اس طریقے سے چھٹک دیں جھٹکنے کے بعد یہ دیکھیے میرا ہاتھ بائیں ہاتھ کو ایسے کریں یہ تین انگلیوں کو ایسے اپنی انگلیوں کی طرف کس طریقے سے لینا کونی تک پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ کو دے کی ہتھیلی باتیں اب اس ہتھیلی سے کس طریقے سے آپ ہاتھ کو لائیں جب دونوں طرف آپ نے پھیر لیا تب آپ ہاتھ کا خلال کریں اس طریقے سے اور اس کی احتیاط یہ ہے کہ آپ ناخون پر بھی مسا کریں یہاں بھی ہاتھ جانا ضروری ہے سارے ناخونوں پر آپ مسا کیجیے مسا کرنے کے بعد میں یہ احتیاط بتا رہے ہیں کہ منہ پر ہاتھ پھیرے اور کونوں پر اور کس طریقے سے آنکھ کو میچ کر کے ہم تیم کرتے ہیں ہم نے وضو میں بھی کہا کہ یہ آنکھ کو ایسے کھول کر اور اس طریقے سے اپنے ہاتھ کو پھیرے تاکہ پورے آنکھوں کے اوپر تک جو جگہ آنکھ بند کرنے کے بعد رہ جائے اس سب پر آپ آنکھ پھیرے اب دیکھیے آپ نے اس طریقے سے تیمم کیا کہ تیمم کرنے میں بہت ساری جگہ رہ گئی جہاں آپ کا ہاتھ نہیں پہنچا وہ کیا ہے یہ ہو آدمی جب منہ بند کر دے منہ بند کرنے کے بعد قدرتی طور پر جو منہ اس کا کھلا رہتا ہے اس پر بھی آپ ہاتھ پھیرے اسی طریقے جب آپ نے تیمم کیا یہ دیکھیے ناک یہاں آپ کا ہاتھ نہیں پہنچا تو ناک پر بھی آپ کس طریقے سے متا کریں کہ یہاں بھی ہاتھ پہنچ جائے تیمم والا خواتین اگر ناک کی لونگ پہنی ہوئی ہے تو نکال دیں نکالنے کے بعد ناک کی لونگ کے نیچے کا جو علاقہ ہے اس پر بھی تیمم کا ہاتھ جو ہے وہ لگنا چاہیے اور منہ پر جب ہاتھ پھیرے آپ اچھی طریقے سے تو داڑھی کا خلال بھی کریں جیسے کہ وضو میں داڑھی کا خلال کیا جاتا ہے تو غسل میں اور وضو میں طریقہ دونوں کا ایک دونوں کا ایک طریقہ اور اس طریقے سے آپ نماز پڑھیں اور پھر نماز پڑھنے کے بعد جب بھی پانی مل جائے تو مشہور مقولہ ہے جب تیمم پانی ملے تیمم پر اب تیمم جو ہے وہ ختم ہو جائے اور اسی طریقے سے جیسے کچھ عوارض ایسے ہیں کہ جن سے وضو ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جائے جیسے ریا کا ہائی ہونا یا بدن سے خون نکل کر کے بہ جانا کوئی چوٹ لگ جائے خون نکل کر چاہے سوئی برابر بہ جائے تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور تیمم بھی ٹوٹ جائے دوبارہ تیمم کرنا پڑے گا اچھا یہ تو ہے تیمم کا طریقہ اب آئیے اس میں پانچ صورتیں پانی کے ہوتے ہوئے کہاں کہاں تیمم جائے یعنی پانی موجود ہے اور تیمم جائے آپ سن کر کے حیران کہ آدھا حضرت فاضل کریلو احمد اللہ تعالی پانی کی موجودگی میں تیمم کہاں کہاں جائز ہے اس پہ دو سو تیس صورتیں کس کی نقل کی دو سو تیس صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں پانی کے ہوتے ہوئے تیمم جائیں ہم ان باتوں کا تذکرہ کریں گے جن کا ہم سے سابقہ پڑتا ہے مثلا ایک شخص ناپاک ہو گیا ان کو عقیبہ نے کہا کہ اگر آپ غسل کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا بعض ایسے امراض کہ غسل کرنے سے آدمی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے بیمار ہو جائے گا وہ بھی غسل کا تیمم کر سکتا ہے تاکہ نماز نہ چھوڑے نماز نہ چھوڑے غسل کا تیمم کرے بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ عتیب بازیا ڈاکٹر کہتے ہیں سر پہ پانی نہ ڈالا جائے یہاں سے نہ لیا جائے تو ایسے شخص کے لیے یہاں سے نہ اور نہانے کے بعد میں ہاتھ گیلے کر کے اور اپنے وہ تمام سر کا مسا کرے جہاں کے پانی کے بہنے سے آدمی کے مرض میں زیادتی ہوتی ہے وہ مسا کرے گا ایک صورت یہ ہے ایک آدمی بیمار ہے جاگر ہے کمزور ہے وہ وضو نہیں کر سکتا ایک طریقہ فخا نے یہ لکھا کہ کوئی دوسرا شخص اس کو وضو کرا دے پانی کا برتن وغیرہ رکھے جیسے عموماً مریضوں کے پاس لوگ ہوتے اس کو وضو کرا اور وہ دیکھتا ہے کہ کوئی اس کا مددگار نہیں ہے بعد جیسے بائی پاس کے آپریشن میں آدمی کو کچھ دن اٹھنے نہیں دیا جاتا یا اور کچھ عوارض اس کو چاہیے کہ وہ اگر وضو نہیں کر سکتا تو پانی موجود ہے لیکن اٹھ کر غسل خانے نہیں جا سکتا ایسی صورت میں بھی تیمم کر لے بسا اوقات یہ ہوتا ہے جیسے فجر کی نماز کا وقت ہو گئے ان کو غور سے سنیے مسائل سورج کے طلوع ہونے میں دو تین منٹ اگر وزو کریں سورج طلوع ہو جائے یا غسل کریں تو سورج ضرور ہو جائے ایسی صورت میں آپ وضو یا غسل ہو تو غسل دونوں میں سے جو بھی آپ پر لازم اس کا تیمم کریں اور تیمم کرنے کے بعد میں نماز پڑھ لیں اور نماز پڑھنے کے بعد میں پھر اس نماز کو لوٹائیں صحیح مذہب پر اس لیے کہ صرف نماز کو بچانے کے لیے آپ نے تیمم کیا ہے اور تیمم کرنے کے بعد میں اس نماز کو لوٹائیں کیونکہ پانی موجود تھا اور تیمم کیا اور ہمارے فوکھا نے خصوصاً اعلیٰ حضرت امام سنت نے یہ فتوا امام اعظم ابو حنیفہ کے جو بہت مشہور شاگرد تھے جیسے امام ابو یوسف امام محمد اسی طریقے کے شاگرد تھے امام ظفر امام ظفر کے مذہب پہ فتوا دیا اور اس کے بعد فرمایا کہ اس طریقے سے نماز پڑھنے کے بعد اب وضو کرے یا غسل کرے اور اس نماز کو لوٹائے نماز چھوڑنے کا گناگار نہیں ہوگا اس موقع پر بھی کیا جائے بعض اور مواقع ہیں کہ جس میں تیمم جائز مثلا کسی کا انتقال ہو گیا خدا خاصہ آپ کے کسی عزیز کا نہیں کیونکہ آپ کے کسی عزیز کا انتقال ہوا تو آپ اگر وضو کرنے جائیں تو آپ چونکہ ولی لوگ آپ کا انتظار کریں کسی کا بھی نماز جنازہ آئے نماز جنازہ کھڑی ہونے والی اور آپ اگر وزو کریں تو نماز جنازہ نہیں ملے گی تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ آپ فوراً وزو کا تیم کر کے نماز جنازہ پڑھ سکتے تاکہ نماز جنازے کا سوال مل جائے کیونکہ آپ اگر وزو کریں گے تو لوگ انتظار تو نہیں کریں گے آپ کا لیکن آپ نماز جنازہ کا ثواب حاصل کرنے کے لیے تیمم کر کے اور نماز جنازہ میں شریک ہو جائیں اسی طریقے سے فرض کیجیے عید کی نماز ہو رہی عید کی نماز میں ہے کہ اگر نماز نہ ملے تو اس کا نیمل بدل کوئی دوسرا تو نہیں عید کی نہ ملے نماز اب آپ عید کی نماز کے لیے آئے مجمے میں کھڑے ہو گئے اور وضو ٹوٹ گیا اب وضو ٹوٹنے کے بعد آپ اس مجمے میں وضو کرنے کے لیے گئے جب آپ آئے نماز ختم ہو جائے اب کیسے نماز پڑھیں گے آپ ایسے موقع پہ بھی علماء نے پانی کی موجودگی میں نماز عید فوت نہ ہو اس کو حاصل کرنے جہاں آپ بیٹھے ہیں میدان وہیں سے دری اٹھائیے اور اٹھانے کے بعد وہی جات تیموم کریں اور تیمون کرنے کے بعد میں آپ نماز عید میں شامل ہو جائیں وہاں بھی تیمون کیا جا سکتا ہے فرض کیجیے کہ کوئی آدمی مسجد میں موتقف ایسے کام کی حالت میں وہ ناپاک ہو گیا تو مسجد میں تو بہت بڑا گنا کہ آدمی ناپاکی میں مسجد سے چلے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اگر وہ ناپاک ہو گیا تو ناپاکی کی صورت وہی مسجد میں غسل کا تیمم کرے اور تیمم کرنے کے بعد اب جا کر کے غسل کر لے تاکہ مسجد میں چلنے سے وہ گناہ گار نہ ہو یہ اور صورتوں میں جب آدمی ناپاک اور ناپاکی میں بیٹھا ہے تو فرمایا گیا کہ جب تک آدمی ناپاک زمین پر ہے تو زمین اس کے لیے بدوا کرتی اگر اس کو تھوڑی دیر کے بعد غسل کرنا یا تو پہلے وضو کر لے اور یا نہیں تو تیمم کر لے اور کچھ دیر کے بعد میں غسل کر لے یہ ایسی بے شمار صورتیں ہیں کہ جناب کنواں ہے پانی موجود ہے نکالنے کا ڈول موجود نہیں کہ پانی نکال کر وضو کرے ابھی تیمم جائے کمرے میں پانی رکھا ہوا ہے مگر تالا لگا ہوا ہے شادی کسی خادم کے پاس پانی تو موجود ہے اب کیا کرے تیمم کر لے ایسی دو سو تیس صورتیں حضرت فاضل بریلوی نے فتح و کی پہلی جلد میں نقل فرمائیں تو یہ ایک اندازہ اس سے یہ ہوا کہ نماز ایسا عظیم و شان فریضہ ہے کہ غسل کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کریں وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کریں ہر حال میں آپ کو نماز ادا کرنی ہے اور نماز کی ادائیگی کو بار تکمیل تک پہنچانا یہ نماز کو پابندی کرنا اس میں اللہ اور اس کے رسول نے ہم نے کتنی سہولتیں عطا فرمائیں کیا آپ اگر بیمار ہیں تو نماز نہیں چھوڑ سکتے ہم تو وضو کرنے کیسے جائیں ناپاک ہے غسل نہیں کر سکتے کہ بیمار کوئی صورت صبح دوشی کی نہیں کہ آپ ان صورتوں میں تیمم کر کے اور اس کے بعد میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں یہ صورت ہم نے اس لیے بتائی کہ تاکہ نمازوں کی حفاظت نماز عظیم و شان فریضہ ہے اس کی حفاظت کیجیے پانی ہو نہ ہو اس کی مختلف صورتیں ہم نے آپ کے گوشت گزار کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جو کہا گیا سنا گیا رب کریم قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان لادی